شعبہ نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے نظر سے منع کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ کوئی خیر لے کر نہیں آتی اس کے ذریعے سے تو بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالیس